تکلیف جاتی رہی عن علی قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وجع وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان آجلا فارفعني وإن كان بلاء فصبرني قال ما قلت فأعدت عليه فضربني برجله فقال ما قلت قال فأعدت عليه فقال اللهم عافه أو اشفه قال فما اشتكيت ذلك الوجع بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا میں اس وقت بیمار تھا اور یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو مجھے راحت عطا فرما دیجئے یعنی مجھے اپنے پاس بلا لیجئے اور اگر اس میں دیر ہو تو مجھے تندرستی دیجئے اور اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو میں نے اپنی بات دہرا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو میں نے اپنی بات پھر دہرا دی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں عافیت دیجیے یا اللہ انہیں شفا عطا فرمائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے وہ تکلیف کبھی نہیں ہوئی